مجمع الزوائد میں ایک روایت ہے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر تھے آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا پھر اس میں اپنا ہاتھ ڈالا اور وضو فرمایا ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسالہ مبارکہ کی جستجو کی اور اسے تھوڑا تھوڑا پی لیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس کام پر کس چیز نے آمادہ کیا ہم نے عرض کیا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے تو شاہ فرمایا اگر تم چاہتے ہو اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کریں تو جب امانتیں تمہارے سپرد کی جائیں تو انہیں ادا کر دیا کرو اور جب تمہیں جب تم بولنے لگو تو سچ بولا کرو اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو جو اللہ رسول کا پیارا بننا چاہتا ہے اس حدیث پر غور کرے فرمایا کہ جب بولنے لگو تو سچ بولو امانتیں تمہارے سپرد کی جائیں تو انہیں ادا کر دیا کرو اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو آج اپنے ہمسایوں کو اذیت دیتے ہیں تکلیفیں دیتے ہیں ان کو تنقید اور طنز کا نشانہ بناتے ہیں دل آزاریاں کرتے ہیں اپنے گھر کا کوڑا ان کے دروازے کے آگے پھینکتے اپنے گھر کی جو ہے وہ کچرا ان کے گھر کے آگے پھینکتے طرح طرح کی چیزوں سے بڑا فرمایا اپنی دیوار ایسی اونچی نہ کر کے ہم سائے کو تکلیف کی ہوا رک جائے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا امانت فرما جب تمہارے سپرد کی جائے نہیں ادا کر دیا کرو آج ہاتھوں میں پیسے لے کر قرضہ لے کر لوگوں کا دبا لیتے ہیں چیزیں لوگوں کی کھا جاتے ہیں فرما جب جب بولنے لگو تو سچ بولا کرو آج ہمارے تعداد ہے نوجوانوں کی نوجوان کیا بڑے چھوٹے سب اس سے مبتلا اللہ ماشاء اللہ مزاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں آدت جھوٹ بولنے لگ گئے جھوٹ کو شگل میلے کے طور پر استعمال کرے جھوٹ بول رہے ہیں ہم انجوائے کر رہے شگل میں جھوٹ بول رہے ہیں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جھوٹ کی مذمت بیان فرمائے اور جھوٹ بولنے والوں سے بیزاری کا اعلان فرمائے